السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا إذا كان من الهالكين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه و يوم الدين اما سنت ہی ناظرین کرام اور مشاہدین ہر بدھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کے ذکر کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے آج تیسرا درس ہے اور آج اسی حوالے سے آپ لوگوں کے سامنے ایک حدیث پڑھی جائے گی جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس اہم باتوں کی وصیت فرمائی ہے آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک ایک وصیت کا ذکر آپ لوگوں کے سامنے کریں گے ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشرك بالله شيئا لریق بلّہ شعین حرقت ولا توقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد بريت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل, ف... كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخة الله عز وجل وإياك والفرار من الزحف وإن حلك الناس الناس موتان وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من قولك ولا ترف ان کا ادب و عقیف یہ دس اہم باتیں ہیں جن کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا مسند احمد کی حدیث ہے اور اس کی روایت کرنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بڑے مشہور صحابی ہیں اور اس سے پہلے بھی جن وصیتوں کا تذکرہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا تھا ان وصیتوں کو بیان کرنے والے بھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے یہ صحاب کرام میں یا پوری امت میں سب سے زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور پینتیس سال کی عمر میں یہ شہادت سے سرفراز ہوئے سترہ سن سترہ عیسوی ہجری کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں امواس جو شام کا ایک شہر ہے وہاں پر تعاون آیا ہوا تھا اور یہ اس وقت وہاں موجود تھے اور اسی تعاون امواس میں ان کو شہادت ملی تھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اور صرف پینتیس سال کی عمر میں اٹھارہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور پینتیس سال کی عمر میں جاں بحق ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو یمن کی طرف دائی بنا کر کے بھیجا تھا اور مبلغ بنا کر کے بھیجا تھا تو یہ ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر کلمات مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس باتوں کی دس کاموں کی وصیت فرمائی اور ہمارے نبی کی وصیت صرف معاد بن جبل کے لیے نہیں تھی آپ کی وصیت کسی بھی صحابی سے منسلک ہو وصیت تمام لوگوں کے لیے کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں پوری کائنات کے نبی ہیں اور بشیر و نذیر ہیں سب کے اس لیے آپ کی وصیت کسی کے لیے بھی ہے تو آپ کی وصیت پوری امت کے لیے ہے پوری انسانیت کے لیے دس چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہمارے نبی نے کیا فرمائی لا تشریک باللہ لا شعین وین قطل اللہ رب العامن کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے یہی وصیت ہمارے نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمائی تھی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے جان سے مار دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی شرک نہ کرنا کچھ بھی شرک نہ کرنا شعین معمولی بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک حرام ہے اور شریعت کے اندر جو چیز حرام ہے کلی طور پر اس سے اجتناب کرنا ضروری یہ نہیں کہ زیادہ شرک نہیں کر سکتے تھوڑا شرک کر لے نہیں شی ان کسی بھی طرح کا شرک کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے جھوٹ بولنا حرام ہے شریعت کے اندر یہ نہیں کہ انسان زیادہ جھوٹ نہ بولے کم جھوٹ بولنا اس کے لیے جائز ایسا نہیں شراب حرام آگے آئے گا تو شراب کے قطرہ بھی حرام سود حرام ہے تو ایک ریال بھی سود حرام ایسا نہیں ہے کہ ایک لاکھ سود حرام ہوگا دس ہزار سود حرام ہوگا اور ایک دو روپیہ ایک دو ریال سود حرام نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے شریعت میں جس چیز کو حرام کر دیا گیا مکمل طور سے اس سے اجتناب کرنا ضروری تو ہمارے نبی نے سب سے پہلی وصیت لا و شریک بل اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا گناہ ہے شرک سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اللہ رب نے فرمایا انبیاء کرام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ شرک کر لے ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا انبیاء سے شرک کا ہونا ناممکن ہے اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ انبیاء کرام جو اللہ کے سب سے مقرب بندے ہیں اس کائنات اس دھرتی میں سب سے اونچا مقام انبیاء کرام کا ہوتا ہے جنہیں اللہ رب العالمین اپنی وہی کے لیے نبوت و رسالت کے لیے اپنے پیغام ان تک پہنچانے کے لیے ان کے ذریعے پوری انسانیت کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جنہیں منتخب کرتا ہے ان کے بارے میں اللہ نے فرمائے کہ لو اشرک اگر یہ شرک کر جائیں لہبت ان ماکام یا املون اللہ ان کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا سارا عمل تباہ سب برباد ہو جائے گا جس طریقے سے آگ ساری لکڑیوں کو جلا کر کے خاکستر کر دیتی ہے اس طریقے سے شرک انسان کے سارے امال کو جلا کر کے بھسم کر دیتا ہے جس طریقے سے انسان کے جسم میں کینسر ہو جائے اور کینسر سے انسان کا پورا جسم تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے اسی طریقے سے شرک ہے اس دھرتی پر اور آسمان کے نیچے اس پوری کائنات میں اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ رب العامی نے پہ نبی کو بھی وہ کے بارے میں فرمایا ولقدو یا لئی کا آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے وہ ار الدین امن قبلک اور جو آپ سے پہلے انبیاء آئے ان کی طرف بھی وہی کی گئی تھی لئی اشرک تلیہ بتن املک اگر تم نے شرک کیا تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے وہ لنم الخاصرین اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے شرک سے سارے اعمال برباد سب کچھ تباہ حج روزہ زکوٰۃ قربانی نماز صدقات و خیرات خدمت خلق خدمت انسانیت تمام نے کیا اور تمام اچھائیاں سارے کی ساری برباد ہو جاتی ہیں ہر نیکی اور ہر عبادت کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے تبھی جا کر کے ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہم مقبول ہوں گی اگر انسان نے شرک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے اعمال کو برباد کر دے گا تو شرک خطرناک جرم ہے شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت نہیں ہے ان اللہ یغ فرونی شرکا بھی وہ یک فرو معدون ادا علی کلم شاہ اللہ ابامن شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اللہ ابامن معاف کر دے گا بغیر توبے کے گناہ معاف نہیں ہوتا اتنا بڑا گناہ ہے اللہ ابامن کے ساتھ شرک کرنا یہ ظلم عظیم ہے ان نہ شرک اللہ ظلم عظیم شرک سب سے بڑا ظلم ہے اور اس طریقے سے شرک کرنے والوں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ ابامن جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ ابامن کا فرمان ہے ان نحمۂ شریف اللہ فقط حرم اللہ علیہ الجنہ وہ مال العالمین امن انصار کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالمین کا مشرقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کی نظر میں انبیاء کی نظر میں ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صلب صالحین کی نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی جرم ہے تو شرک کرنا ہے اس سے بڑا کوئی جرم نہیں میرے بھائی سب سے بڑا جرم ہے یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اپنے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو سیر کرتے ہوئے فرمایا لا تو شریک بلّہ شیم کچھ بھی شرک نہ کرنا ہر طرح کا شرک حرام ہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو اس میں دونوں کی ممانعت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا اگر توبہ نہیں کیا لیکن چھوٹا شرک کرنے والا اس کے لیے بھی مغفرت نہیں اس کے لیے بھی جہنم یہ اور بات ہے کہ جہنم سے نکالا جائے گا اگر اس نے چھوٹا شرک کیا جیسا کہ علماء نے بیان کیا تو شرک میرے بھائیوں سب سے بڑا جرم ہے اور سب سے حرام چیز ہے شریعت کے اندر اور پوری جتنی اور دین اسلام کے اندر جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے سب کا دین دین اسلام تھا ہر دین کے اندر ہر شریعت کے اندر اس سے بڑا کوئی جرم کوئی بڑا گناہ نہیں تھا وہ اللہ العالمین کے ساتھ شرک کرنا اس لیے اللہ رب العالمین نے جہاں عبادت کا حکم دیا وہیں شرک کرنے سے بھی منع کیا وہ اللہ ولا تشرق شریک بحیش بھی اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو کیوں اس لیے کہ عبادت اسی وقت مقبول ہوگی اسی عبادت کا بدلہ ملے گا جس عبادت کے اندر انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھے گا اگر عبادت بھی اللہ کی کرتا اور شرک بھی کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کی سب برباد جیسے آگ ساری لکڑیوں کو جلا کر کے خاک کر دیتی ہے ایسے ہی شرک سارے اعمال کو جلا کر کے خاک کر دے گا کچھ بھی اس کو فائدہ نہیں ملے گا تو اسی لیے ہمارے نبی نے ان کو سب سے پہلے وصیت فرمائی کہ لا تو شریف بلّہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کچھ بھی شرک نہ کرنا مکھی کے برابر بھی شرک نہ کرنا مکھی کے برابر بھی جس نے شرک کیا اللہ نے اس کو جہنم میں داخل کر دیا واقعہ عبداللہ بن مسعود یا صاحب ان سے آتا ہے صاحب صاحب سے کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا اور لوگوں کسی مزار سے یا کسی درگاہ سے گزر ہوا کہا کہ یہاں کچھ چڑھاؤ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں کیا چڑھا کہا کچھ بھی چڑھاؤ ایک آدمی ڈر گیا اور وہ کیا کیا اس نے ایک مکھی چڑھا دیا اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا ایک آدمی نے کہا کہ بھائی میرے پاس کچھ نہیں میں کیا چڑھاؤں کہا کہ کچھ بھی چڑھا دو کہا کہ کچھ نہیں ہم چڑھائیں گے ان لوگوں نے اسے مار دیا تو اللہ کے رب العالمی اسے جنت میں داخل کر دیا ہمارے بھی فرماتے ہیں یا وہ صاحبی کہ ایک مکھی کو جیسے ایک آدمی کو جنت مل گئی ایک آدمی کو جہنم مل گئی مکھی کتنی معمولی سی چیز ہے اس کو چڑھانے کی وجہ سے کیونکہ اس نے غیر اللہ کا تقرب کیا چڑھاوا ندو نیاز یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی سے اللہ رب العامی نے اس کو جہنم کے داخل کر دیا تو شرک میرے بھائیوں سب سے بڑا گناہ شرک ہے کیا شرک کی تعریف اللہ رب العامی نے خود فرمائے قرآن مجید کے اندر فلاں اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ ند نت کہتے ہیں شریک کو یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں تو شرک کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو ان چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں جو صرف اللہ کے اعمال ہیں ان اعمال خصوصیات میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ کے برابر کرنا اللہ کے برابر شریک کرنا اسی کو شرک کہا جاتا ہے یہ بڑا شرک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ربویت میں اللہ سب کا رب ہے سب کا خالق ہے مالک ہے اب اس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھے یا ربوبیت میں کسی کو شریک سمجھے کہ یہ بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا الوحیت میں کہ تمام عبادات خالص اللہ کے لیے انسان کا مرنا جینا نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی رکو سجدے طواف نظو و نیاز منت تمام عبادات اللہ کے لیے ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرے اس نے گویا کہ اللہ ابامن کے ساتھ شرک کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں شرک ہوتا ہو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر نیاز کرنا اللہ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر کا طواف کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھنا رکوع اور سجدے کرنا یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہیں اللہ تعالیٰ کبھی سے معاف نہیں کرے گا ایسے اللہ کے عصم اور صفات میں جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں اللہ کے بے شمار نام و صفات ہیں ان کے اندر کسی اور کو بندہ اگر شریک کرتا ہے تو اللہ ابامن کے ساتھ بڑے شرک کا مرتکب ہوتا ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے تباہی اور بربادی ہے تو نے بھی فرمایا کہ تم کچھ بھی شرک نہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا تمہیں جلا دیا جائے اور یہ عظیمت کی راہ ہے استقامت کی راہ ہے اور جو عظیمت اور استقامت پر پورے اترتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا جنت کے وارث ہوتے ہیں لیکن اگر انسان کے اندر ایمان کی کمی ہے یا کمزوری ہے اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو انسان زبان سے کلم کفر کہہ کر کے اپنی جان بچا لے لیکن دل میں کبھی بھی غیر اللہ کی تعظیم نہ کرے زبان سے کہہ کر کے اپنی جان کو بچا لے کیونکہ انسان کا کنٹرول ظاہر پر ہوتا ہے اندر کنٹرول کسی کا نہیں ہوتا ہمارے دل میں کیا ہے آپ کے دل میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اس لیے انسان زبان سے کلمے کفر کر دے لیکن دل کے اندر اس کفر سے اس کے دل کے اندر بغض ہو عداوت ہو نفرت ہو صرف زبان سے کہہ دے اپنی جان بچانے کے لیے یہ بھی اللہ رب العالمی نے اجازت دی ہے اللہ من اکریہ وقلب ہو مطمئن بال ایمان جس آدمی کو مجبور کر دیا جائے لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو ایسے آدمی کے لیے شریعت کے اندر رخصت ہے مجبور کر دیا گیا اسے یعنی اگر وہ نہیں کہے گا اس کی جان لے لی جائے گی غالب گمان تو اسے قتل کر دیا جائے گا اسے جلا دیا جائے گا اسے مار دیا جائے گا اب ایسی صورت میں انسان کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں ایک راستہ تو یہ جو ہمارے نبی نے فرمایا جو اصحاب عظیمت کے لیے اصحاب استقامت کے لیے ہے کہ انسان ڈٹا رہے حق پر توحید پر قائم رہے ایمان پر قائم رہے کہے جان لے لیجیے ہماری لیکن اپنی زبان سمکلنے کفر بھی نہیں کہیں گے اور اگر لوگوں نے مار دیا اسے قتل کر دیا شہید کہلائے گا اور جنت کا مستحق ہوگا لیکن دوسرا راستہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نکالا ہے اللہ مہربان رحم دل ہے رحیم ہے رحمان ہے اللہ رب العالمین وہ جانتا ہے کہ انسان کمزور ہے اس لیے اگر انسان اپنی جان بچانا چاہتا ہے تو اپنے زبان سے کلمے کفر کہہ دے لیکن دل میں اس سے بغض رکھے اور یہ آج جو پڑھی گئی علامہ مطمئن بل ایمان عمار بن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ لوگوں ان کو مجبور کر دیا انہوں نے زبان سے کلمے کفر کہہ دیا نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف زبان سے کہا میرے دل کے اندر کفر سے بغض اور عداوت اور نفرت ہے تو اس موقع پر اللہ رب العامن نے صاحب کریمہ کو نادر فرمایا پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے حکم موجود ہے حتیٰ کہ اگر انسان کی جان جانے کا خطرہ ہے تو اس کے لیے شریعت میں یا دین اسلام کے اندر جو ممیتا اور مردار ہے اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ کھا کر کے اپنی جان کو بچا لے تو استراری شکل میں انسان اگر زبان سے کلمے کو فکہ دیتا ہے تو اس کے لیے شریعت کے اندر اجازت ہے لیکن اگر وہ قائم اور ڈٹا رہتا ہے استقامت کا مظاہرہ کرتا ہے تو یہ ان لوگوں کی راہ ہے جو انبیاء اور صدیقین اور شہدا کی راہیں ہوتی ہیں اور ایسا انسان جنت کے بالا خانوں کا مستحق ہوتا ہے تمہارے میں نے فرمایا کہ تم کچھ بھی شرک نہ کرنا اللہ اربامن کے ساتھ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے تمہیں جلا دیا جائے تو یہ بڑی اہم وصیت ہے میرے بھائیوں کیونکہ شرک انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے شرک کو معمولی نہ سمجھیں بہت خطرناک جرم ہے جتنا آج انسانیت لوگ کرونا وائرس سے کینسر سے یا اس بیماری سے ڈرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے اگر انسان توحید اور سنت پر ہے سر و کے عقید اور منحط پر ہے اور انسان کرونا وائرس سے کسی بیماری سے مر بھی گیا تو انسان کے لیے تو موت ہے ہی ہے انسان تو ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے اگر انسان اس پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھتا ہے کہ ساری پریشانی اور مصیبتیں اللہ ہی ٹالنے والا ہے تو ایسا انسان شہید کہلاتا ہے شہید کے حکم کے اندر ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شرک سے بچا انبیاء کرام کا ایمان دیکھیے اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا ہم تو شرک نہیں کر سکتے ہم تو معاہدے ہیں ہم سے شرک نہیں ہوگا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کچھ شرک کروں حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء انہوں نے دعا کہ اللہ حرب سے وجربنی وہ بنی یا عبداللہ السلام اللہ تعالیٰ تو ہمیں اور ہماری اولاد کو اسلام پرستی سے بچا بتوں کی عبادت سے بچا شرک کرنے سے بچا انبیاء کرام دعا کرتے تھے اللہ رب العالمین سے اور آج ایک مسلمان کہتا ہے کہ ہم تو معاہد ہیں ہم تو عہد پر ہیں ہم شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کیوں دعا کریں شرک کو کبھی معمولی نہ سمجھو انسان کبھی کبھی شرک بھی کر جاتا ہے اس کو احساس تک نہیں ہوتا چھوٹا شرک کر بیٹھتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا لہذا ہمیشہ انسان کو شرک سے ڈرنا چاہیے موت سے زیادہ اور اس طریقے سے بیماریوں سے زیادہ اور ہر خطرناک چیز سے زیادہ انسان کو شرک سے ڈرنے کی ضرورت ہے اگر انسان کی موت آ گئی تو کیا ہوگا مر جائے گا مرنا سب کو ہے کلو ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا لیکن اصل یہ ہے کہ انسان کی موت ہو توحید پر ہو اصل یہ کہ انسان کی موت ہو اس نے شرک نہ کیا ہو اصل یہ کہ انسان کی موت اس کی زبان سے کلم توحید جاری ہو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کان آخر کلام ہلا اللہ دخل جنہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام لا الا اللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لا اللہ اللہ پڑھنا اور جاتے ہوئے انسان نے اگر دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے لا اللہ کا اقرار کیا پڑھا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچاتا تو اصل یہ ہے کہ انسان کی وفات توحید پر ہو سنت پر ہو ایمان پر ہو اس کی زبان سے کلم توحید جاری ہو اس نے شرک نہ کیا ہو توبے پر اس کی وفات ہو اس نے توبہ کیا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو تو معاف کر دے یہ اصل ہے ورنہ مرنا تو سب کو ہی ہے کون ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہم کرام نہیں بچے ہمارے بھی صلی اللہ وسلم نہیں بچے تو کون بچ سکتا ہے سب کو مرنا ہے ایک دن موت سے ڈرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف موت سے ڈرے موت کا ڈرنا کیا ہے کہ موت کے کے بعد مراحل کے لیے انسان کی تیاری کرنی ہے اصل چیز اور لہذا ہمیشہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ اربام سے شرکی سے محفوظ رکھے دوسری جو ہمارے نبی نے فرمائی ولا اقن والدیک وہ ان امرا کن تخرجہ من اہلی کا وہ مالک کہ تم اپنے والدین کی نافرمائی نہ کرنا اگرچہ وہ دونوں تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنا اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اپنے مال کو چھوڑ دو یہ دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی کہ ان کے لیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور یہ وصیت جیسا کہ میں نے بیان کیا صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے اسلام کے اندر والدین کا بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے اور ان کی نافرمانی سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان ماں باپ کی نافرمانی کرے یہی نہیں بلکہ شریعت کے اندر ماں باپ کو اف تک کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہے اور اللہ رب العالمین نے جہاں اپنی وصیت کی ہے عبادت کی اور ایمان کی وہیں اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے اللہ رب العالمین نے وہ قدا رب اللہ تھا ابد اللہ بال والدین احسانہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی صرف عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اس طریقے سے لقمہ علیہ السلام کی وصیتیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائیں نصیحتوں کے درمیان اللہ ابامن نے کیا فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت فرمائی تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد تو اونچا مقام اگر کسی کا ہے تو ماں باپ کا ہے اس لیے ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اخبر کمب اکبر القبائل کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ کرام نے کہا کہ ضرور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے تو آپ ہمارے کہ الشراک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے سب سے بڑا گناہ یہی ہے وہ حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا والدین کی بات نہ ماننا وہ جل سوکانہ متقین اور آپ بیٹھ گئے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس کے بعد آپ بیٹھ گئے اس کے بعد آپ نے کہا وہ شہادت الزور جھوٹی گواہی دینا او قول الزور یا آپ نے قول الزور کہا جھوٹی بات کہنا یا جھوٹی گواہی دینا دونوں کا معنی ایک ہی ہے لیکن صحابہ کرام کس قدر امانت دار تھے کہ انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ شاید آپ نے یہ جملہ کہا یا یہ جملہ کہا ذرا بھی ان کو ڈاؤٹ ہو گیا شک ہو گیا تو انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی کہ مارے بین یا تو شاہت الزور کہا ہے یا تو قول الزور کہا حالانکہ دونوں کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں ہے پھر فما زار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رے روحا صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس بات کو دہراتے رہے حتیٰ لئی تو ہو سکت یہاں تک کہ ہم کہنے لگے کہ آپ خاموش ہو جائیں کس بنا پر خاموش ہو جائیں اس گناہ کی سنگینی کہ بار بار آپ بتا رہے تھے کہ لوگ اس گناہ سے بچیں کون کس گناہ سے جھوٹ بولنے سے جھوٹی گواہی دینے سے جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ سب شریعت کے اندر حرام ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اس طریقے سے عبداللہ بن امر بناس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی ایک دیہاتی اللہ کے سر کی پات تشریف لائے فقال یا رسول اللہ نے کہا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ملک باعد بڑے بڑے گناہ کیا ہیں تمہارے بیر سنا کہ الشراک و اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا کیونکہ یہی سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بڑا گناہ نہیں قرآن و سنت میں دین اسلام کے اندر جو بھی نبی آئے ہر نبی کی شریعت کے اندر سب سے بڑا گناہ یہی تھا پھر انہوں نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہے تو کہا والدین کی نافرمانی کرنا پھر پوچھا کیا ہے کہا علیم الغموس جھوٹی قسمیں کھانا جھوٹی قسمیں کھا کر کے سامان کو بیچنا یا جھوٹی قسمیں کھانا یہ بھی کیا ہے یہ یہ بھی حرام ہے انسان کے لیے کہ انسان جھوٹی قسم کھا کر کے کسی دوسرے کے مال کو پہلے حلال کر دے یا جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال بیچے اللہ کی قسم یہ مال اتنے کا ہے میں آپ کو اتنے میں دے رہا ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے جھوٹ بول کر کے سامان بیچنا یہ بھی صحیح بخاری کی روایت آپ دیکھیں یہاں بھی ہمارے بھی نے دوسرے نمبر پر وہ کوکل والدین کو بیان کیا شیر کرنے کے بعد کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا تو ماں باپ کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے یہ رحمی میں سب سے نمبر پہ آتا ہے پہلے نمبر پر آتا ہے اور ہمارے بھی حدیث سے قطار رحمی کرنے والا جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ لا اللہ علیہ ذبح اللہ اس آدمی پر اللہ کی لانت ہو جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے وہ لان اللہ من محدثہ اور اس آدمی پر اللہ کی لانت ہو جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہے وہ لان اللہ من لان والد اور اللہ کی اس پر لانت ہو جو اپنے والدین پر لانت کرتا ہے جو اپنے والدین پر لانت کرتا ہے اور بعض روایتوں کے اندر ہمارے نبی فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے لوگوں نے کہا کون اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے کون اتنا مجرم ہے اور اتنا بدبخت انسان ہے اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے ان پر لانت بھیجے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہوتا ہے تو ہمارے نبی فرمایا کہ یہی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دینا کیونکہ وہ ذریعہ بنا وہ سبب بنا وہ اگر گالی نہ دیا ہوتا دوسرے کے ماں باپ کو تو اس کے ماں باپ کو بھی گالی نہ دی جاتی اس لیے گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دیا تمہارے بھی سمت ہے کہ ایسے آدمی پر اللہ کی لانت ہو جو اپنے ماں باپ پر لانت بھیجتا ہے ان کو کوستا ہے ان کو برا کہتا ہے یا اس طریقے سے ان کے ان کے لیے ذریعہ بنتا ہے گالی دینے کا پھر ہمارے ہوا کہ اللہ اللہ من غیر منار العرد اور اللہ کی لانت ہو اس آدمی کے اوپر جو زمین کے نشانات کو مٹا دیتا ہے زمین کے نشانات بہت ساری چیزیں ہیں آپ روڈ روڈوں پر چلتے ہیں آپ دیکھیے روڈوں پر لکھا رہتا ہے کہ فلاں شہر اتنا دور باقی ہے اتنا کلومیٹر باقی ہے یا نشانات رہتے ہیں ایورو رہتا ہے اور بتایا رہتا ہے کہ فلاں علاقہ فلاں شہر فلاں جگہ ہے فلاں مسجد نشان فلاں مدرسہ فلاں علاقہ کوئی اس کو مٹا دے اب ایک مسافر انسان کو نہیں معلوم اسی نشانات کو دیکھ کر کے وہ جگہ پر پہنچنا چاہتا ہے یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہے یا اس طریقے سے کھیتی باڑی ہوتی ہے انسان کی اپنی کھیتی یہ نشان ہے کہ ہماری یہ کھیتی یہاں تک ہے یا انسان کی دکان ہوتی ہے ہماری یہ دکان یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے یا انسان کا کوئی بھی زمین ہے جائیداد ہے نشانات ہوتے ہیں آپ کی کھیتی یہاں سے یہاں تک اب انسان کیا کرتا ہے نشان کو مٹا دیتا ہے اور اس کی کھیتی میں جا کر کے اس کی زمین میں جا کر کے نشان قائم کر دیتا ہے تو گویا کہ اس نے دوسرے کی زمین پر قبضہ کر لیا یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسے آدمیوں پر اللہ ربامل کی لانت ہوتی ہے جو دوسروں کی زمینوں پر دوسروں کے مکانوں پر یا اس طریقے سے دوسروں کے گھروں پر یا دوسروں کی کھیتیوں پر قبضہ کرتے ہیں یا اس طریقے سے اپنے کھیتی کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ دوسرے کی کھیتی میں داخل ہو جاتے ہیں دوسرے کی زمین میں داخل ہو جاتے ہیں یہ حرام ہے شریعت کے اندر ایسا کرنا لانت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے اوپر تو ماں باپ کی نافرمانی کرنا شریعت کے اندر سخت جرم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے سعید الجامع کی روایت ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے کان کل کھول کر کے سن لیں ہم اور آپ سارے لوگ یہ ہمارے نبی کا حکم فرمان ہے یہ ہمارے نبی صادق مصدوق ہیں آپ سچے ہیں آپ کی کوئی بات نہ اس یعنی جو آپ نے فرما دیا اسی طریقے سے چیز واقع ہوتی ہے ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا کے اندر بھی ہوتی ہے البقیو الوالدین ظلم کرنا زیادتی کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ دو گناہ ایسے دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتا ہے عبرت کے طور پر نصیحت کے طور پر تاکہ دوسرے لوگ سمجھ لیں اپنی اصلاح کر لیں عبرت پکڑ لیں جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر یا کسی پر بھی ظلم کرتے ہیں یا اس طریقے سے جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتے آپ ذرا دیکھیں غور کریں کہ اس کی سزا دنیا کے اندر بھی انسان کو ملتی ہے آخرت میں سزا تو ہے ہی ہے دنیا کے اندر بھی سزا ملتی یہ حقوق العباد میں ہے ماں باپ کا حق سب سے بڑا اللہ اور اس کے رسول کے بعد ان کا حق آتا ہے یہاں تک کہا گیا کہ ان کو اف تک نہ کہو ان کو رے نہ کہو ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو گرخت لہجے میں بات نہ کرو یہاں تک شریعت کے اندر کہا گیا تو ان کی نافرمانی کرنا ان کو گالی دینا ان پر لانت و ملامت کرنا ان کے اور اس طریقے سے چیزیں کیسا شریعت کے اندر جائز ہوگا تو میرے بھائی ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت سخت جرم ہے ہمارے نبی نے فرمایا وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے لوگوں نے پوچھا کون ہمارے نبی نے فرمایا جو ماں باپ کو پائے بڑھاپے میں دونوں میں دونوں کو یا کسی ایک کو اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنا سکے اس طریقے سے ایک حدیث میں امان بھی فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں جو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا والدئی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا بیٹا نافرمان اولاد اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا وہ المر ات المتر المتشبہ المدشب اور ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے مرد بننا چاہتے اللہ نے اسے عورت پیدا کیا لیکن مرد کی شکل و صورت مرد کا لباس اور مرد جیسی وہ چیزیں اختیار کرتی ہے مردوں کی مشابہت کرتی اختیار کرتی ہے تو ایسی عورت کو بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ فطرت سے انحراف ہے اللہ نے اس کے لیے عورت بنا کر کے پیدا کیا وہ عورت بن کر کے نہیں رہنا چاہتی مرد بن کر کے رہنا چاہتی ہے تو ایسی عورت پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی اور ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا وہ دیوس اور دیوس جو دیوس ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جنت میں داخل نہیں کرے گا تو تین طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب ان کو جنت میں داخل نہیں کرے گا تو میرے بھائیو دوسرے نمبر پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا نہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا ان کی بات کبھی کاٹ نہیں کاٹنا ان کی بات کبھی نہ کاٹنا اور کبھی ان کی نافرمائی نہ کرنا بلکہ ان کی اطاعت کرنا کیونکہ وہ جنت میں جانے کے سبب ہیں ماں باپ جنت کے دروازے ہیں ان کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے ان کی خدمت کر کے انسان اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے لہذا کبھی بھی اپنے ماں باپ کی نافمائی نہ کرنا یہ ہمارے نبی نے فرمایا یہاں پر دو مسئلہ میں بیان کر کے اپنی بات آگے بڑھاؤں ہمارے نبی نے فرمایا دو باتیں اس کے اندر ہیں اس حدیث کے اندر پہلی بات ہمارے بھرمرا کی کہ تھا تعقد والد تمہارے اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمائی نہ کرنا ایک بات ہو گئی دوسری بات ہمارے بھرماتے کہ وہ ان امرا کا اہلی کا و مالک اگر وہ تمہیں اس بات کی تلقین کریں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو مال کو چھوڑ دو تو بھی ان کی بات کو نہ کاٹنا ان کی بات کو ماننا اب یہاں ایک دو مسئلہ ایک مسئلہ ہے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ماں باپ کی ضروری ہے ان چیزوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت ہو معروف میں بھلائی میں ماں باپ کی اطاعت کی جائے گی اگر ماں باپ غلط چیز کا حکم دیں ان کا اونچا مقام ہے ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کی خدمت کی جائے گی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا جائے گا حتیٰ کہ ماں باپ اگر کسی کے مشرق ہیں اور ان کی اولاد کو اللہ علیہ اسلام کی توفیق دی تو وہ شرک میں کفر میں غلط باتوں پر بات اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے لیکن دنیاوی طور پر ان کی خدمت کریں گے ان کی خدمت بجا لائیں گے ان کی ضرورت پوری کریں گے ان کے کپڑے دھلیں گے انہیں نہلائیں گے ان کی ضرورت کا سامان مہیا کریں گے بیمار ہوں گے ان کا علاج کرائیں گے اور خرچ کے لیے انہیں پیسے دیں گے یہ ساری چیزیں کرنا ضروری ہیں لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ اپنی اولاد کو بیوی کا طلاق دینے کے لیے حکم دے کیونکہ اللہ کے سر کیا فرماتے ہیں کہ جب تمہارے ماں باپ تمہیں تلقین کریں کہ اپنے اہل کو چھوڑ دو بیوی بی کو چھوڑ دو تو بھی ان کی بات کو مانو اور اگر تمہارا مال لے لیں تو بھی ان کی بات کو مانو تو کیا یہ حکم عام ہے یہ حکم پر عموم پر ہے کہ جب بھی ماں باپ اپنے اولاد کو بیوی بی کے طلاق دینے کے لیے کہیں تو کیا یہ طلاق ضروری ہے اولاد کا دینا اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہوئے تو اس کے بارے میں میرے بھائیوں تفصیل ہے یہ حکم اپنے عموم پر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تفصیل ہے پہلی بات یہ ہے کہ اگر شرعی سبب ہے کوئی شرعی سبب ہے جس کی بنا پر ماں باپ اپنی اولاد کو طلاق دینے کے لیے حکم دیتے تو ان کی بات مانی جائے گی مثال کے طور پر عورت صحیح نہیں ہے بد کردار ہے اجنبی مردوں سے بات کرتی ہے محفلوں میں جاتی ہے انجمنوں میں شریک ہوتی ہے سلاد وغیرہ کی پابندی نہیں کرتی ہے یا اس طریقے سے کفر و شرک وغیرہ کرتی ہے اور شوہر کو ساری باتیں نہیں معلوم ہیں اگر ماں کو معلوم ہے باپ کو معلوم ہے ماں کے ذریعے سے تو جو بھی شرعی عذر ہے اگر اس بنا پر ماں باپ اپنے اولاد کو کہیں طلاق دینے کے لیے تو ان کی بات مانی جائے گی ایسی صورت میں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو ایسی صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی مثال کے طور پر بیٹا اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اولاد بھی ہے دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں اب ایسی صورت میں اگر والدین کہیں یہ چیز اگر ان کو بری لگے تو ان کی ہوتی بہت ساری مائیں یا کچھ لوگ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ میرا لڑکا اپنی بیوی کو بہت زیادہ مانتا ہے تو کبھی کبھی ان کو غلط غیرت آ جاتی ہے اور وہ اسے برا سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے جیسے اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کا داماد اگر ان کی بیٹی کو مانتا تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ ایسے وہ بھی جو ان کی بہو وہ بھی کسی کی بیٹی ہے ان کا بیٹا کسی کا داماد ہے جیسے آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس بات سے کہ ہماری بیٹی جس کے ساتھ بھی آئی ہے ہمارا داماد ہماری بیٹی کو بہت مانتا ہے بہت خیال رکھتا ہے حقوق ادا کرتا ہے بہت خوشی ہوتی ہے ایسے ہی اگر ان کا لڑکا ان کی بہو کو مانے اپنی بیوی کو مانتا تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے لیکن کبھی کبھی غیرت آ جاتی ہے اور شیطان کے دلوں کے اندر وہ سسا پیدا کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کہیں کوئی شرعی عذر نہیں ہے عورت بھی ٹھیک ٹھاک ہے پابند ہے شریعت کی پیار کرنے والی محبت کرنے والی خدمت کرنے والی اور ایسی صورت میں اگر بغیر کسی شرعی سبب کے ماں باپ اپنی اولاد کو کہیں کہ انہیں طلاق دے دو تو ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہوگا یا کوئی خاندانی جھگڑا ہے دونوں کا جہاں شادی ہوئی لڑکے کی اس خاندان سے اس خاندان کا کوئی خاندانی جھگڑا ہے اس جھگڑے کی بنا پر طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں یا لڑکی غریب تھی غریب خاندان کی یا لڑکی آئی ہوئی ہے اس بنا پر اسے طلاق دینے کے لیے ماں باپ کہیں یا لڑکی جہیز لے کر کے نہیں آئی بہو ایسی بنا پر طلاق دینے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اس طریقے سے وہ بہو دیور اور جیٹھ کا خیال نہیں رکھتی یا رشتے داروں کا خیال نہیں رکھتی اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے جائے اور پردہ نہ کرے ایسی چیزیں اگر ہیں یا اس طریقے سے اور جو دنیاوی چیزیں ہیں تو اس صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ ایسی صورت میں دونوں کے لیے ضرر ہے دونوں کے نقصان ہے یہ معروف نہیں ہے اور ماں باپ کی اطاعت معروف کے اندر کی جائے گی بھلائی کے اندر کی جائے گی معاشیت اور نافرمانی کے کاموں میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر یعنی ماں باپ کی بات کم مانیں گے جب ماں باپ کی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو کوئی شرعی عذر ہو جس بنا پر اگر وہ طلاق دینے کے لیے کہے تو ان کی بات مانی جائے گی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا سوال کیا کہ میرے باپ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو میں کیا کروں تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ لا فرمائے کہا تم اسے طلاق مت دو تو انہوں نے کہا کہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم اور ابن عمر کیا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم نہیں دیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے جب ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلاق دینے کے لیے کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہتے امام احمد رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا وہ حل ابو کا مثلا عمر کیا تمہارے باپ عمر جیسے ہیں عمر رضی اللہ عنہ صحابی تھے وہ سمجھتے تھے زیادہ ان کے پاس فراست تھی اور انہوں نے شرعی سبب کی بنا پر کہا کہا تھا لہذا ان کے بارے میں ادو تلاش کرو یہ نہیں کہ ہر باپ کی بات ہر ماں کی بات مان لی جائے گی تو اس میں تفصیل ہے اس میں تفصیل ہے جو تفصیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کیونکہ ماں باپ کے تعت معروف کے اندر کی جائے گی ہاں معروف نہیں ہے بلا نہیں ہے طلاق دینے میں ضرور ہے دونوں کو نقصان ہے بیوی کو بھی نقصان ہے بیٹے کو بھی نقصان ہے اس لیے اس صورت میں ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب شرعی عذر ہوگا شرعی سبب ہوگا ایسی اور وہ شرعی سبب واضح طور پر ایسا نہیں کہ شک اور شبہ ہو اگر واضح ہے یقینی طور پر پایا جاتا ہے تب جا کر کے ان کی بات مانی جائے گی ایسی مال کے تعلق سے کہ مال بھی ماں باپ اللہ کے سر حدیث ام تو مالوں کا لے بھی تم اور تمہارے مال جو ہے تمہارے ماں باپ کے لیے تو یہاں پر لے ابیک میں جو لام ہے وہ تملیغ کے لیے نہیں ہے یعنی یہ اس کا مطلب یہ کہ وہ اولاد کا مال پورا کا پورا اس کے مالک ماں باپ نہیں ہیں یہاں لام عباہت کے لیے ہے جواز کے لیے ہے یعنی ماں باپ کے لیے جائز ہے کہ اپنے اولاد کا مال لے لیں جب ان کو ضرورت ہو یہ نہیں کہ ان کا اولاد کا سارا مال ماں باپ کے لیے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو پھر اولاد کے مرنے کے بعد اس کے سارے مال کے وارث اس کے والدی اور ماں باپ ہی ہوتے اس کی اولاد نہ ہوتی اس کی بیوی نہ ہوتی جبکہ شریعت نے باقاعدہ ان کا حق رکھا ہے ماں باپ کا حق تو ہے لیکن ان کی ان کی اولاد کے مقابلے میں ماں باپ کا حق کب رکھا گیا تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر جو لام ہے تملیغ کا نہیں ہے کہ کوئی باپ اس کا اس حدیث کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے کہے پورا مال لے لے اپنے اپنی اولاد سے کہے کہ اللہ کے سر کے حدیث ہم تو مال و کلے ابھی تم اور تمہارا مال سب کا سب تمہارے باپ کا ہے لہذا میں تمہارے مال کا مالک ہوں میں سارا مال لے لیتا ہوں ایسا کرنا جائز نہیں اس کے لیے اس حدیث کا معنی یہ نہیں ہے اگر اس حدیث کا معنی یہ ہوتا تو اولاد کے مال میں ماں باپ کے علاوہ کوئی وارث نہیں ہوتا جبکہ اس کی بیوی وارث ہوتی ہے اس کی اولاد وارث ہوتی ہے جی ہاں اور امام ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ چار شرطیں ہیں جن شرطوں کی بنا پر باپ اپنے اولاد کا مال لے سکتا ہے پہلی شرط انہوں نے بیان کی ہے کہ کہ بیٹے کو ضرور نہ ہو بیٹے کو نقصان نہ ہو کہ اس آدمی مال لے لے گا تو بیٹے کو نقصان ہو جائے گا دوسری شرط یہ ہے کہ بیٹے کو اس کی ضرورت بیٹے کی ضرورت اس سے نہ جڑی ہوئی ہو بیٹے کی اس سے ضرورت نہ جڑی ہو کوئی ایسا سامان ہے کہ بیٹے کی ضرورت اسی جڑی ہوئی ہے انہوں نے باقاعدہ ایک مثال دی گاڑی کی بیٹے کے پاس ایک گاڑی ہے اس گاڑی سے نوکری کرتا ہے کمپنی آتا جاتا ہے اب وہ اگر باپ گاڑی کو لے لے گا تو اس کی نوکری ختم ہو جائے گی اس کو ضرور پہنچے گا اس کو نقصان پہنچے گا نوکری نہیں جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں دوسری شرط انہوں نے بیان کیا کہ بیٹے کو اس کی ضرورت نہ جڑی ہوئی ہو تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے ایک بیٹے سے لے کر کے دوسرے بیٹے کو نہ دے دے ایسا بھی بہت سارے والدین کرتے ہیں کہ ایک بیٹے سے لے کر کے دوسرے بیٹے کو دے دیتے ہیں تو اس صورت میں دونوں اولاد کے درمیان عداوت پیدا ہو جائے گی تو یہ تیسری شرط انہوں نے بیان کیا ہاں اگر وہ بیٹا مجبور ہے مستحق ہے تو دے سکتا باپ لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک اولاد سے لے کر کے دوسرے اولاد کو دے دے تو یہ تین شرطیں اور چوتھی شرط یہ ہے کہ باپ کو اس کی ضرورت ہو باپ کو اس کی حاجت ہو اگر باپ کی ضرورت نہیں ہے باپ خود مالدار ہے اس کے پاس بھی جائیداد ہے مال ہے ماشاء اللہ الحمد تو اس صورت میں اس کے پاس ضرورت نہیں ہے اب بغیر ضرورت کے اپنے اولاد کا پورا مال لے لیا مال لے لے جا کر کے تو اس صورت میں اس کے لیے جائز نہیں ہوگا اور اس کی دلیل کیا ہے یہ صحیح حدیث ہے جس میں ہمارے نبی نے فرمایا ان اولادکم حبت اللہ لکم تمہاری اولاد جو ہے کیا ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے حبا ہے عطیہ ہے یہ حب الم یشا الناسا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا لڑکیاں دیتا ہے وہ یہ حب الم یشا ذکور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے پھر ہمارے فرمایا فہم و اموالکم فہم و اموالحم لکم یہ تج تم الحا تم او وہ اور تمہارے مال جو ہیں ان کے مال تمہارے لیے ہیں یعنی نہیں ماں باپ کے لیے ہیں جب تمہیں ان کی ضرورت ہو تو اگر ماں باپ کو مال کی ضرورت ہے تب ان کے لیے لینا جائز اگر ماں باپ خود مالدار ہیں بیٹا مان لیجیے غریب ہے ماں باپ کے پاس بہت مال ہے تو اس صورت میں ماں باپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا کیونکہ ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھی نے خود فرما دیا جب تمہیں اس کی ضرورت ہو حاجت ہو تو ان چار شرطوں کے ساتھ امام ابن وسمیم رحمت اللہ نے جائز قرار دیا ہے اس کا مطلب حدیث کا نہیں ہے کہ بیٹے کا سارا مال باپ کے لیے ہے ماں کے لیے ہے جب چاہے پورا سامان پورا مال سب لے کر کے چلا جائے چلی جائے یا چلا جائے اور بیٹے قلاش اور فقیر اور محتاج چھوڑ دے اس کی اپنی اولاد ہے اس کی اپنی بیوی ہے اس کی اپنی ضروریات ہے اس کے اپنے خرچ ہیں ان تمام چیزوں کا خیال نہ رکھتے ہوئے سب کچھ لے لے یہ حدیث کا معنی اور مطلب نہیں ہے جیسا کہ علماء نے بیان کیا اور یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے یہ حدیث کیا ہے سلسلہ سیاح کی حدیث ہے لہذا یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ حدیث اپنے عموم پر نہیں ہے کہ ماں باپ جب حکم دے دیں طلاق دینے کا طلاق دے دیں گے ایسا نہیں اس کے اندر تفصیل ہے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایسے ہی ماں باپ اولاد کا مال لینے میں بھی تفصیل ہے ایسا نہیں ہے کہ جب چاہیں جب وہ اپنے بیٹے کا مال لے سکتے ہیں تیسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی اور اسی پر اپنی بات ختم کر دیں گے ولا تترکن صلا مکتوبۃ متعمدن تم جان بوجھ کر کے فرد نماز نہ چھوڑنا فن نمن ترکا صلاح مکتوب متعمدن فقط بریت من اللہ جس نے جان بوجھ کر کے فرد نماز چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے اللہ کا ذمہ کوئی بات نہیں رہتی جو جان بوجھ کر کے فرد نماز کو چھوڑ دیتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر نماز بہت اہم عبادت ہے توحید کے بعد ایمان کے بعد کلم شہادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت جس عبادت کا کو ہے وہ نماز کو ہے اسلام کی دوسری بنیاد ہے نماز اللہ کے سور صلی اللہ علیہ کی بنیاد اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی سب سے پہلی بنیاد کلم شہاد کے اقرار کرنا دوسری بنیاد نماز ہے نماز کسی بھی صورت میں انسان کے لیے معاف نہیں ہے میدان جنگ میں ہے تو بھی سفر میں ہے تو بھی بیماری میں ہے تو بھی کھڑے ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر کے پڑھے گا وضو نہیں کر سکتا تیمم کر کے پڑھے گا وہ بھی نہیں کر سکتا آنکھ اشاروں سے پڑھے گا ناپاکی کی حالت میں پڑھے گا جب تک انسان کے پاس شعور ہے اور انسان کے پاس طاقت ہے پڑھنے کی اس وقت تک انسان کو نماز پڑھنا جب تک جان باقی ہے شعور باقی ہے اس وقت تک انسان کے لیے نماز پڑھنا سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا عبادات کے اندر اولما قیامہ اس کے اعمال میں سے عبادات میں سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا حساب لیا جائے گا نماز اگر صحیح ہو گئی تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے اگر نماز صحیح نہیں ہوئی تو پھر کوئی چیز صحیح نہیں رہے گی اور اللہ رب العامن کی وصیت سب کو کی تھی نماز سب پوری شریعت کے اندر تھی جتنی بھی شریعتیں آئی ہیں جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کے پاس کے کی طرف ہم اللہ رب العامین نے باقاعدہ وہی کی تھی نماز کی وہ خیرات اللہ سرادا کہ ہم نے ان کی طرف وہی کی تھی نئے کام کرنے کی وہ ایک صلاحت صلاح تے زکا اور نماز قائم کرنے کی اور زکات دینے کی ہم نے وہی کی تھی نماز ہر شریعت کے اندر تھی ہر نبی کو نماز دی گئی تھی اب ان کی نماز کا طریقہ کیا تو اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ہر ایک کے پاس نماز تھی باقاعدہ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ نماز کے تعلق سے کہ یہ نماز نور ہے اور جو اس کی حفاظت کرے گا قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا اور دلیل ہوگی اور وہ قیامت کے دن اسے نجات ملے گی اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا ہے نہ اس کے لیے نور ہے نہ نجات ہے نہ اس کے لیے دلیل ہوگی اور ایسے آدمی کا حشر قیامت کے دن قارون کے ساتھ فیرون اور حامان اور بن خلب کے ساتھ ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسلام کے اندر کس قدر زیادہ اہمیت والی عبادت ہے اللہ کے سر قدیث الحد الدی بین وسلم منتر کا فقط کفر ہمارے درمیان ان کے درمیان جو فرق ہے نماز کا ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا راستہ اپنا لیا نماز کا چھوڑنا یہ صحابہ کرام سے کفر سمجھتے تھے اور اللہ غلامی نے فرمایا کہ نماز جو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل فرمایا فوائل الدین انصلاط ہمساہون جو نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جہنم کا ایک گڑھا ہے انہیں یعنی نماز پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے کبھی پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے جو نماز ہی نہ پڑھے ایسے آدمی کا حکم کیا ہوگا لہذا کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں میرے بھائی کسی بھی صورت میں جب تک انسان کے پاس شعور ہے احساس باقی ہے جب تک انسان کی جان باقی ہے کسی بھی صورت میں نماز اس سے معاف نہیں ہے آپ روزہ دیکھ لیں آپ بیمار ہو جائیں نہ رکھیں سفر میں نہ رکھیں لیکن نماز پڑھ بکھ رہا ہے آپ کو آپ نماز نماز پڑھنا آپ کو نماز نہیں چھوڑ سکتے آپ میدان جنگ میں تو بھی آپ کو نماز پڑھنا کافروں کے سامنے دشمنوں کے سامنے ہے تو بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے اور اللہ رب نے فرمایا جہنمیوں کے تعلق سے کہ جب لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ماں سلقوں کی سقر تم جہنم میں کیوں گئے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے پالو لم نکو میرا مسلین مسلم ہم نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا سب سے پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہم نمازیوں میں ایسے نہیں تھے نماز نہ پڑھنے وجہ جیسے تم جنت میں گئے ہم جہنم کے اندر چلے آئے تم نماز پڑھتے تھے جنت میں گئے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے جہنم کے اندر چلے آئے تو نماز میرے بھائیوں کسی مسلمان بندے سے نماز کا چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں انسان کے لیے نماز معاف نہیں ہے ہر حال میں انسان کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو بڑی اہم عبادت ہے جس کا جس کی وصیت ہمارے بھی نے فرمائی اور جتنی عبادت نماز اہم ہے اتنا اہم یہ بھی ہمارے لیے جاننا ہے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنا ہے یہ بھی ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ اللہ رب نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور ہمارے نبی نے فرما سلو کما رائے تمہیں وسلی اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کا جاننا کہ نماز ہم کو کیسے پڑھنا ہے کس طریقے سے رکوع کرنا ہے کیسے سجدے کرنا ہے قیام کیسے کرنا ہے کیا کیا پڑھنا ہے ان تمام چیزوں کا جاننا بھی انسان کے لیے ضروری ہے کیونکہ وہی نماز قامت کہلاتی ہے جس نماز کے اندر انسان رکو خوشو خضو کے ساتھ ارکان واجبات کے ساتھ شروط کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ نمازوں کو پڑھتا ہے تب گویا کہ جا کر کے وہ نماز کو قائم کرتا ہے اس لیے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں آج یہی تین وصیتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ ابلامین ہمیں ان تینوں وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظ اڑائے اللہ اب ہمیں ہر گناہ سے ہر شر فتنے سے محفوظ رکھے اور انشاءاللہ آنے والے بدھ کو باقی سات وصیتیں اور نصیحتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی اللہ رب الامین ہمیں توفیق دے اور اللہ رب الامن ہم تمام لوگوں کو ان تمام نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشامین و جزاکم اللہ خیر و صلی اللہ محمد ولا علیہ و صحب و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ